ایک سوال تھا کہ what are the characteristics of a die میں سوچتا رہا تو عام آدمی اس کو ایک دو تین چار پانچ چھ گنائے گا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹفک ڈسکرپشن نہیں ہے جیسے قرآن میں مثال دی گئی ہے مومن کی درخت سے ٹری سے دی گئی ہیلدی ٹری سے تین کے پلانٹ سے ہیلدی پلانٹ سے اس کو لے کر سوچا میں نے تو ٹری کیا ہے ایک ہیلدی پلانٹ کا گرو کرنا گرو کرنا گرو کرنا اس کے کلمیشن کو نام ہوتا ہے ٹری تو آپ یہ کہیں کہ ٹری نام ہے ایک ایسی چیز کا جس کے اندر اسٹیپ ہو روٹ ہو برانچز ہو اور لیف ہو پھول ہو پتا ہو اور پھل ہو یہ صحیح ڈسکرپشن نہیں ہوگا صحیح ہوگا کہ ایک ہیلدی پلانٹ جو گرو کرتا ہے تو وہ پورا ایک پیڑ بن جاتا ہے پورا ٹری بن جاتا ہے یہ قرآن میں و کرم بتی طیب طیب اصل اس پر غور کیجیے آپ کہ کلم طیبہ کی مثال ہے سجر طیبہ سجرا کہتے ہیں پلانٹ چھوٹا چھوٹا پودا چھوٹا پودا جس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے اس کا شاخ آسمان میں ہوتی ہے تو اس میں دیکھیے یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ گرو کر کیسا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یعنی ایک پلانٹ جو ہے چھوٹا سا وہ گرو کرتا گرو کرتا گرو کرتا زمین سے آسمان تک پہنچتا ہے یہ مطلب اس کا آسمان کا مطلب ہے کہ فضا میں اونچا اٹھ رہا ہے تو یہ معاملہ دیکھے دائی کا ہے دائی بھی ایک سیٹ کی انفورڈی کا نام ہے اور اس کا کی جو کلو ہے وہ خود اس کو موجود ہے تو دعوت کو قرآن کہا گیا دعوت اللہ دعوت کہا گیا دعوت اللہ اللہ کی طرف دعوت اب غور کیجیے کہ ایک سنسیئر آدمی ایک آنےسٹ آدمی کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ دعوت اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے اب یہ اگر بیٹھ جائے دماغ میں تو, تو وہ ایک, ایک سیٹ اس کے دماغ میں بیٹھا جس کا انفولڈنگ ہوگی تو وہ ہزار شکل اختیار کرے گی یعنی اس کے اندر دیکھے یعنی بہت زیادہ آنےسٹی جو خدا کی بات کہنا ہے تو وہی کہو جو وہی ہے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے گا تو پکڑ جائے گی یعنی خدا کے جو کہ چھپے اور کھلے کو جاننے والا ہے اس کی بات میں اگر کچھ بنے قومی بات ملا دی پولیٹیکل بات ملا دیا کمیونٹی کی بات ملا دیا کچھ اپنا کمپلیکس ملا دیا اپنے باعث ملا دیا تو جب پکڑ ہو گئی تو میرے پاس کوئی خدا کا کیا جواب دوں گا میں کیونکہ تو دعوت کسی اور کی طرف نہیں تھی اللہ کی طرف دعوت تھی یہ کہ دعوت اپنے قوم کی طرف دعوت حکومت کی طرف دعوت اپنے مٹیریل انٹرسٹ کی طرف یہ تو ہے نہیں تو یہی لفظ بتاتا ہے کہ دعوت کا سیٹ کیا ہے سیٹ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ ہے اللہ کی طرف بلانا آپ بھی مانس جائیں گے قوم مانس جائے گی کمیونٹی مانس جائے گا ہر دوسری بانت سے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو قرآن میں کہ لکم ہے یعنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو دائی اپنے مدو کا خیر خواہ بن جائے گا یعنی بل بشر ہو جائے گا یعنی اپنے آپ ہی کا بدو فرینڈلی بہیویئر اس کو درد پہ جائے گا کیونکہ وہ خدا کا ہے کچھ اپنی ذمہ داری رائٹ اس کو نہیں ہے ایسی امین ہے ان امین امین مطلب آنےسٹ وہ بھی آ جائے گا اپنے آپ کہ مجھے آنےسٹ بننا آنےسٹلی وہی بات کرنا ہے جو اللہ کی بات ہو آنےسٹلی وہی بات وہی بات وہی بات پھر قرآن میں ہے کہ لاسل کو بولے اجر میں تم سے اجر نہیں مانگتا یعنی جب خدا کی بات ہے تو ریٹرن تو خدا سے رہتا ہے انسان سے کر لینا ہے دعوت کے اوپر ریٹرن یعنی ریوارڈ تو خدا سے لینا ہے انسان سے تو لینا نہیں تو یہ سارا ختم ہو جائے گا جو مسلمان ریزرویشن مانگتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں شکایتیں کرتے ہیں ہمارا کنسن دو یہ جو وہ سارا ختم ساری روایتیں جو کچھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ سب ختم کیونکہ جب یہ اللہ کے کا معاملہ ہے تو ہم انسان سے اس کے ریٹرن کی امید کو رکھتے ہیں اس کے ریٹرن کی امید ہی نہیں رکھنا جو امید رکھتا ہے وہ اللہ سے رکھتا ہے صبر کرو تو یہاں بھی وہی ہے کہ جب اللہ کام ہو صبر تو کر نہیں کر رہے کیونکہ اللہ نے انسان آزادی دی ہے آزادی کو مس یوز کرے گا تو شیطان مس یوز کر رہا ہے سارے آدمی مس یوز کر سکتے کام تک تو چھوٹ رہے گی تو خدا کی دیوی آزادی سے آدمی کچھ کر رہا ہے تو مجھے کیا کر رہا ہے مجھے اوائڈ کر رہا ہے اس پر شور کو نہیں کر رہا ہے کو کرنے کا رائٹ ہی نہیں مجھے کیونکہ تو خدا کی دیوی آزادی کو استعمال کر رہا ہے میرے خلاف ہے تو وہ کرے تو جتنا بھی آپ سوچیں گے جتنی پازیٹو کوالٹیز ہیں یا جتنی کوالٹی وہ جو بھی کا ہونی چاہیے وہ اپنے آپ سیٹ سے نکلتے آئیں نکلتے رہیں گے اسی سیٹ سے یعنی یہ کام اللہ کام ہے یہ سیٹ ہے یہ سیڈ ہے اب اس سیڈ سے پورا ایک دعوت کا درخت نکلے گا ایک ٹری آف دعوت جس میں سب کچھ ہوگا لیکن وہ اسی سیڈ کا کیٹ فولڈنگ ہوگی جیسے آپ دیکھیے ایک ہے درخت ایک ہے گھر ایک ہے ٹری ایک ہاؤس تو ہاؤس کا وہ ہزار چیزوں کو جوڑا آتا ایک ہاتھ بن جاتا ہے اب کہیں سے اینٹ لائے کہیں سے لوہا لائے کہیں سیمنٹ لائے کہیں سے یہ لائے کہیں سے سب کو جوڑا جوڑ دو جوڑتے ایک گھر بن گیا تو ڈفرینٹ چیزوں کو جوڑنے سے ایک ایک گھر بنتا ہے لیکن درخت ایسا نہیں کب کہیں سے لایا آپ اتنا کہیں سے لایا آپ اسٹمپ کہیں سے لایا برانچ وہ اسی سے سیٹ سے انفور ہو کر نکلا تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا دائی بنانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا یہ آدمی تل کیا جائے کہ دعوت جو ہے دعوت اللہ ہے یعنی ہر اعتبار سے پورے بانے میں وہ ایک ایک خدائی کام ہے ڈوائن کاز ہے سب کچھ ہر اعتبار سے وہ خدا کا معاملہ ہے تو جتنا زیادہ یہ بات مائنڈ میں بیٹھے گی اتنی آپ ہر چیز بارش ہونی چاہیے جو پازیٹو ہوگا وہ ایڈ ہونا جائے گا جو نیگیٹو ہوگا وہ بارش ہوتا چلا جائے گا جو دعوت کے لیے پازیٹو ہوگا وہ ایڈ ہوتا چلا جائے گا جو دعوت کے لیے نیگیٹو ہوگا وہ سب مائنس ہوتا چلا جائے گا اب جیسے دیکھیے ایک درخت ہے ایک ٹری کا معاملہ ہے تو سارا امپورٹنٹ ہیلدی سیڈ ہو ساری امپورٹنٹ ایک ہی بات کی ہیلدی سیڈ آپ کے پاس ہو ایسی دعوت والے میں سارا ہیلدی مائنڈ آپ کے پاس ہو جس سے وہ ہیلدی سیڈ اپنے آپ میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا ایسی ہیلدی مائنڈ اپنے آپ میں اس بات گارنٹی ہے کہ وہاں ریکوائرڈ دا ورک وہ وجود میں آئے گا اچھا دوسرے جگہوں پر جو ہوتا ہے تو وہ ہیلدی مائنڈ نے بناتا بس دنیا بھر کے فضلات سناتی ہے بات وہ بات یہ بات وہ بات ایک سو ایک چیزیں سناتے رہتے ہیں ان کا کنسرن یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہیلدی مائنڈ بنے اسے کوئی ریزلٹ بھی نہیں ہاں، آپ جیسے ادھر ادھر سے کیسے برانچ لائے کہیں سے پتی لائے کہیں سے پھول لائے کہیں سے لائے کہیں سے لکڑی لائے تو کیا ایک درخت کھڑا ہو جائے گا وہ تو جب بھی کھڑا ہوگا بیج سیٹ سے کھڑا ہوگا سیٹ سے کھڑا ہوگا نہیں تو کھڑے ہی ہوگا ایسی دعوت بھی ہیلدی بارش ہوگی تو ہوئے گی نہیں تو کتنے بڑے پھولے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں منٹ والے no healthy seed no tree تو نو ہیلدی مائنڈ نو داور اب آپ اس کو یوں سوچیے کہ آپ قرآن کو ایک بار پڑھیے کسی بات کو اور ڈیٹیل نہیں ملے گی سوائے یہی ہیلدی یعنی مائنڈ پر سارا فوکس لگے گا میں لفظ بدل رہا ہوں میں لفظ بدل رہا ہوں وہاں کیا رہے گا کے تقوا پر زور ہے اللہ سے محبت پر زور ہے اللہ سے خوف پر زور ہے وہ کیا ہے وہ ہیلدی مائنڈ بنا ہم نے صرف لفظ بدلا ہے تو یہ قرآن پیٹرن ہے کسی بھی چیز کی دیکھیے آپ کو ڈیٹیل نہیں ملے گی بس healthy mind healthy mind healthy mind جس طرح سے ہیلدی سیڈ اگر آپ کے ہاتھ لگ جائے کہیں سے تو پھر ہیلدی ٹریپ تو اپنے آپ ہی بنے گا ایسی ہیلدی مائنڈ آپ کو حاصل ہو جائے تو ہیلدی اپنے آپ ہی پیدا ہو جائے گی لسٹ وہاں ہوتی ہے جہاں کے کا آپ کو بریج بنانا ہے یعنی لیونگ چیزوں کے لیے نہیں ہے نان لیونگ کے لیے جیسے بریج ایک نان لیونگ چیز ہے تو اس میں آپ سوچیں کہ اتنا لوہا اتنا پتھر سیمنٹ وہاں پر اس طرح سوچیں گے آپ نان لیونگ چیزوں کے لیے لیکن چیز کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے آپ جیسے دیکھیے ایک مثال لیجیے جیسے ایک امبیسڈر ہوتا ہے نا وہ کسی گورمنٹ کا ریپرزینٹ کرتا ہے کسی کنٹری میں تو آپ جو کلچر ہے امبیسڈر کلچر اس میں یہ ہے کہ امبیسڈر اپنی طرف سے ایک ورڈ نہیں بول سکتا اس کو وہی بولنا پڑے گا جو اس کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے ابھی طرف بڑھے گا تو نکال کے دیا گا اس کے ایگزامپل ہے کہ امبیسڈر کو نکال کر دیا جائے ابھی انڈیا کا امبیسڈر تھا باہر مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا ریکال کر دیا تھا اس نے کچھ ایسی بات کر دی تھی جو نئی دہلی کی پالیسی کو مطابق کر رہی تھی فوراً اس کو ریکارڈ کر لیا تو اب اس کو آپ بلین ٹرین بڑھائیے جب اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہو آپ تو بلین ٹرین بڑھ جائے گا تو مسئلہ دیکھیے کوئی لسٹ دینے کا نہیں ہے کوئی پلان چیک آؤٹ کرنے کا نہیں ہے کوئی کوئی مینول دینے کا نہیں ہے مسئلہ ہے اسپیڈ پیدا کرنے کا